<laughs> تو یہ جو تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ کالا والا قانون کیوں نہیں لگے گا کالا والا قانون اس لیے نہیں لگے گا کیونکہ ہاں، کالا والے قانون کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے بعد یا ہاں، اور واؤ جو واؤ اور یا متحرک و مفتول اور اس کے بعد اگر نون سکیلا یا نون خفیفہ آ رہا تو وہاں پہ کالا والا قانون نہیں لگتا اس لیے یہاں پہ دونوں میں دیکھیں آپ کالا والا قانون نہیں لگا خفیفہ کے اندر دیکھیے لیا دون لیا دون لتا دون لتا دون لتا دون لتا دین لتا دون لیا دون تو یہ اور پھر لیا خفیف مجھول کی طرف آتے ہیں لیا لیا اون لیکن اب یہاں پہ بھی کالا والا قانون نہیں لگ رہا یا متحرک ماقبل مفتو لیکن خفیفہ آ رہا ہے اس لیے سارا وہ اب جی۔ آ جی امر کی طرف امر کی طرف گردان کی طرف آ جائیں لیا دو لیا دعا لیا دو دو لتا دعا لیا دو ہاں، ہاں، لیا دو نا دو غائب والے جو سیگے غائب والے سیکھے اس کے اندر سے اور سکیلا کیسے آئے گا لید لید ون وان لید ون اتد ون لیا وان لید لیا لید ون ند ون اور خفیفہ لید ون لید ان لتد ون لید ون لند ون اور مجھولی سے کیسے آئے گا لید آیا لیتو دا تو دا لید دئینا ليهدى لنودى ليدعين ليدعيان ليدعون لتدعين لتدعيان لدينان ليدعين لدينان ليدعين ليدعون لتدعين لتدعيان ليدعين ليدعين لندعين یہ جو ہے اس طریقے سے یہ گردانے آپ کی ہوں گی اور وہی سیگے چلیں گے کیسے اچھا آہستہ آہستہ یہ تو ہے نا یہ تو یہ تو سارے ہوئے ہوئے ہیں بالکل وہی چیز ہے بس اب وہ لگانا ہے اچھا میں تو سمجھا تھا کہ بالکل وہ کام آسان آسان دیکھیے ذرا ہاں، پھر آ جائیں جی لیا دو امر معروف کیسے تھا لیا دو اصل میں کیا تھا ید او تھا اصل میں کیا تھا ید او دا ید او اس سے بنانا لیا دو شروع میں لام ہاں، لام امر لگایا آخر سے کیا کرنا تھا ساکن کرنا تھا آخر سے ساکن امر کے قانون میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آخر میں حرف علت آ جائے تو وہ حرف علت کیا ہوتا ہے گر جاتا ہے حرف علت گر جاتا ہے اس سے دیکھیں لیا دو کے اندر واؤ گر گیا ہے یاد او تھا تو کیا بن گیا لیا دو ٹھیک ہے آگے تھا وان ید وان نون لام لام امر لگائیں گے شروع میں اور آخر سے نون تسنیا جو تھا وہ گر جائے گا نون عرابی جس کو کہتے ہیں نون عرابی وہ گر گیا دیکھیں لیا دو وا ید او نہ تھا تو کیا بن جائے گا لیا دو پھر تد او تھا تو کیا بن جائے گا لتا دو لتا دو لیا دو نہ چھٹا سکے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی دنیا کی کوئی طاقت نہیں تبدیل کر سکتی لیا دو نہ ہو گیا اور لی ادعو اصل میں کیا تھا اد او تھا اور ند او ند او تو کیا ہو گیا یہ اس سے کیا بنے گا لینا دو اور سکیلا اور خفیفہ کی میں نے آپ کو بتا دی سکیلا اور خفیفہ جیسے کہ لیدن لیا وہی تھا تو یہ یہاں پہ بس لام شروع میں کیا آ جائے گا مقصور مقصور آ جائے گا لام لام تاکید بانون باقی وہی تھا لیکن یہاں پہ کیا ہوگا لام صرف اور یہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بتائیے ذرا لیا لہد لیا ونا ہاں، جب اس پہ ہم نے لگایا تو دیکھیں لام امر آیا ہے لام امر آیا تو لام امر کیا کرتا ہے جزم دیتا ہے نا لام امر تو جزم دیتا ہے تو جزم جب دیتا ہے تو یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیا وجہ کیا ہے لیا لیا دوان لام تاکید بانون سکیلا خفیفہ وغیرہ جو تھے لیا دن اور لیا دن سیگے تو بالکل ایک جیسے ہیں ایک پہ صرف لام متو ہے اور ایک پہ لام مقصور ہے یہ کیا بات ہوئی اور لامی امر ہے واؤ گرا دینا گرانا چاہیے تھا نا واؤ کو جو تھے کیوں نہیں گراتے ہیں بھائی لام امر ہے لام امر آ رہا ہے لام امر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کتنی مزے آرام سے آپ نے کہہ دیا کیوں جی کیا بات ہے کچھ سوچے نا یہ کیا بات ہوئی اتنی سی بات کہہ دینا لام امر جب آتا ہے تو لام امر کیا کہتا ہے جزم تو دیتا ہے نا کم از کم ہاں بھائی نون تاکید سکیلا نون تاکید خفیفہ اور چھٹے سیگا چھٹا اور بارہواں سیگا جمع مونس کے جو سیگے ہوتے ہیں چھٹا اور بارواں سیگا یہ کیا ہوتے ہیں یہ مبنیات میں سے ہیں یہ مبنیات میں سے ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھیڑ سکتی ہے لام امر کیا چار لام امر آ جائیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیا تو ون نہ ہی ہے تو اصل میں تھا تو وہ اب اس نہیں رہے گا لام امر جتنا بھی آ جائے سمجھ رہے ہیں نا تو مبنی ہے نا مبنی ہے تو مبنی کو کوئی چیز نہیں تبدیل کر سکتی یہ چیز سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ ناف کے اندر جو ہم نے وہاں پہ پڑھا مبنی کی چھ قسمیں پڑھی تھی نا ناف کے اندر ان میں سے یہ وہ آ گیا اچھا جی ام مجھول جو ہے اصل میں کیا تھا یو آ تھا یو آ لام امر آیا تو شروع سے آخر سے جو تھا نا وہ جو الف تھا الف کھڑی زبر جو تھی وہ کیا ہوگی گر گئی روفیلت گر جاتا ہے نا تو لیو دا یود ایا نے تھا یود ایا نے تھا تو کیا ہو جائے گا لی یود ایا اور لی یود او اصل میں کیا تھا یود اونا یود اونا تھا تو لی یود او ہو گیا لتو دا لتو دیا لی یود آئینا لی اد علی نو دا یہ آپ سارے سیگوں میں لگاتے جائیں گے اب تو آسان ہو گیا کہ نہیں آسان نہیں ہوا میں تو اتنا ایسا چل رہا ہوں کہ اب جو یاد بھی ساتھ کرنا ہے کہ جی اب نہ آپ کے سبق کی طرف آ جائیں بس تھوڑا سا ہی دیتا ہوں پھر اب آ جائیں نہب کے سبق کی طرف کیوں مکس ہو جاتا ہے کوئی مکس نہیں ہوتا